ہمیں سعید بن عامر اشعاسی نے حدیث سنائی کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی انہوں نے مترف اور عبد الملک ابن ابجر سے انہوں نے شعبی سے روایت کی کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ روایت کے طور پر سنا نیز ابن ابی عمر نے سفیان سے انہوں نے مترف اور عبد الملک بن سعید سے اور ان دونوں نے شعبی سے سن کر حدیث بیان کی انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی کہا میں نے ان سے ممبر پر سنا وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے نیز بشر بن حکم نے مجھ سے بیان کیا روایت کے الفاظ انہی کے ہیں سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں مترف اور ابن ابجر نے حدیث بیان کی ان دونوں نے شعبی سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا وہ ممبر پر لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے سفیان نے کہا ان دونوں استادوں میں سے ایک میرا خیال ہے ابن ابجر نے اس روایت کو مرفوعاً یعنی جسے صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا وہ کہے گا میرے رب کیسے لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوا پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور پانچویں بار وہ آدمی بے اختیار کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے دس گنا مزید بھی تیرا اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور اس پر مہر لگا دی جس کے لیے چاہا محفوظ کر لیا عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا فرمایا اس کا مستاق اللہ کی کتاب میں موجود ہے کوئی زیرو نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پینسٹھ